یہ سوچنے کی بات ہے کہ رسول اللہ کے زمانے میں دیکھو اور بات کے زمانے میں اس کو کمپیئر کر کے دیکھو کمپیئر کر کے دیکھو in comparison that we understand تو اصل اسلام وہ ہے جو رسول اللہ کے زمانے زمانے میں تھا دعوت دعوت دعوت دعوت دعوت انظار و انظار و انظار و تفسیر تو بعد کو جو پیش آیا وہ حالات کی وجہ سے تھا لوگوں نے اٹیک کیا لوگوں نے حملے کیے لوگوں نے اسلام کو مٹانا چاہا لوگ قرآن کو مٹانا چاہا تو لاڑیاں پیش آ گئی دیٹ واز بٹ نیچرل تو مائنڈ کو آپ متحرک کرتے تو سمجھتے کہ بھائی تو وہ تو ٹیمپرری فیس تھا اسلام کا اصل فیس تو وہی ہے جو رسول اللہ کے زمانے میں تھا جو فیز رسول اللہ کے زمانے میں تھا انظار کا تفسیر کا دعوت کا تبلیغ کا وہی اصل فیز ہے بعد کو جو لڑائی بھڑائی شروع ہو گئی وہ تو ٹیمپرری فیز تھا اب لڑائی ختم ہو گئی تو چونکہ مائنڈ کو متحرک نہیں کر سکے اس لیے اس کی کنڈیشننگ بھی باقی رہی اس کو ڈیکنڈیشن کرنا ممکن نہیں ہوا وہ سارے لٹریچر ساری تحریکیں سب کچھ میں بھرا ہوا ہے یہ جہاد وغیرہ اور دعوت سے خالی ہے یہاں تک کہ دعوت کے جو اہم چیزیں ہیں جیسے صبر ہے وہ بھی ہدف کر دیا گیا طالف قلب ہے وہ بھی ہدف کر دیا گیا دوسروں سے محبت کرنا ایک بھی حذف کر دیا گیا دعوت کا تقاضا کیا ہے آپ صبر کریں دعوت تقاضا کیا ہے آپ لوگوں کی تعلیف قلب کریں دعوت کا تقاضا کیا ہے دوسروں سے محبت کریں آپ دعوت کا تقاضا کیا ہے لوگوں کے خیر خواب بنیں آپ لیکن جب آپ لڑائی کرتے ہیں تو یہ سب ختم ہو جاتی چیزیں لڑائی کے میدان میں نہ صبر کرنا ہے نہ خیر خواہ بننا ہے گردنیں مارنا ہے تو قلب کے سطح پر لوگ تزکیہ کر رہے ہیں مائنڈ کے سطح پر کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے اس لیے وہ تزکیہ نہ ہوا نہ ڈیکنڈیشننگ ہوئی اب ضرورت ہے کہ ہم ضرورت تھی کہ لوگ سمجھیں کہ زمانہ بدل چکا ہے اب کوئی حملہ کرنے والا نہیں ہے وہ زمانہ تھا ریلیجس پرسیکوشن کا زمانہ وہ زمانہ تھا کہ لوگ چاہتے تھے کہ دوسرے دینوں کو بٹا دیا جائے ایک ہی دین رہے دنیا میں اناس والدین ملوک ہم جو بادشاہ کا دین ہوتا تھا اسی اسی کو زندہ رہنے کا حق تھا باقی سب مٹا دو اب تو ریلیجس فریڈم ہے مودا جو اقوام متحدہ ہے نیشنس اس کے one hundred ninety two member ہیں one hundred ninety two countries اس کے ممبر ہیں اور سب نے دستخط کیا ہے کہ ہمارے ملکوں میں پوری پوری مذہبی آزادی رہے گی انڈیا میں بھی ہے انڈیا کانسٹیٹیوشن بھی لکھا ہوا ہے مکمل مذہبی آزادی حتیٰ کہ تبلیغ کی بھی آزادی جو مذہب چاہے پکڑیے جس مذہب کو فالو کیجیے جس مذہب کو ڈسمنیٹ کیجیے اس کی تبلیغ کیجیے آزادی مکمل آزادی ہے ہمارے کشمیر میں لکھا ہوا ہے یہ تو سارے کنٹریز جن کی تعداد ون ہنڈریڈ نائنٹی ٹو ہوتی ہے انہوں نے وہاں سائن کیا تو اب تو آزادی کا دور آ گیا مذہبی آزادی کا زمانہ آ گیا اور اقوام متحدہ کا یہ بھی فیصلہ ہو گیا کہ کوئی کسی کو حق نہیں کہ دوسرے پہ حملہ کرے وہ سوائے ڈیفینس کے تو اب اب کس بات کے لیے جہاد کس بات کی لڑائی کس بات کے لیے ٹکراؤ اب تو دعوتی کام کرو مگر اس کے لیے ضرورت تھی ڈی کنڈیشننگ کی ہزار سالہ جو ذہن پر روایتی جو پڑا ہوا تھا وہ اس کو اس کو ہٹانا اور پھر لوٹ لوٹنا رسول اللہ کے زمانے کی طرف یہ سب جو تصورات بنے یہ بنے اس لیے کہ لوگ اٹیک کرتے تھے لوگ حملہ کرتے تھے مذہبی آزادی نہیں تھی اس لیے بنے اب تو مذہبی آزادی ہے اب ڈیموکریسی ہے اب لڑنا پھرنا کس لیے